کے کامیاب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ چیز اس کی زندگی میں ہوتی ہے مثال کے طور پر سرکار نے نماز کی دعوت دی ہے نماز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی ہے وہ دیکھو دن کی نمازیں پنج وقت نمازیں اس کے بعد نم کی نمازیں تحجد کی نمازیں اتنی کثرت کے ساتھ اور اتنی مداولت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیروں پر ورم آتا ہے اگر روزہ رکھنے کے لیے سرکار نے فرمایا تو امت کو ایک قسم کے روزوں سے منع کیا کہ تم نہیں رکھ سکو گے صرف میں رکھ سکتا ہوں طے کے روزے صحابہ کی اتباع میں رکھنا چاہتے تھے فرمایا تم تو برداشت نہیں کر سکو گے اس لیے یہ روزے تم مت رکھو تو تیس کے روزوں سے امت کو منع کیا لیکن خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن تک لگاتار روزے رکھتے ہیں زکات کے لیے فرمایا تھا کہ بھائی چالیسواں حصہ اپنے مال میں سے نکالنا ہے لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے جو ہوتا ہے سب ہی دے دیتے ہیں یہاں تک کہ نماز میں گھر کے اندر سونے یا چاندی کا ایک ٹکڑا یاد آیا تھا نماز مکمل کر کے دعا سے پہلے سرکار تشریف لے گئے اور اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا آپ کو درگزر کی اگر بات ہے تو سرکار نے آپ کو درگزر میں انتہا کر دی اگر یہ فرمایا کہ بھائی دشمنوں سے آپ کو درگزر کرو تو سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کو حضور نے معاف کیا بلکہ بڑا اعلان کیا کہ دار سفیان امینا امین اپنے مکہ کے موقع پر اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امن دے دوں گا اور جس کو ابو سفیان امن دے دیں گے ان کو بھی امن دے دوں گا غصہ کنٹرول میں رکھنے کی اگر بات ہے تو سرکار نے اس پر سو فیصد عمل کیا ہے ایک جنگ کے موقع پر غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے شخص نے آ کر کہا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس میں انسان کو ملبوز نہیں رکھا گیا ہے سرکار نے سنا تو غصے ہوئے اور فوراً اپنے غصے پر کنٹرول فرمایا اور فرمایا کہ مجھ سے زیادہ حضرت علیہ السلام کو قوم والوں نے تکلیف کی لیکن انہوں نے صبر کیا میں بھی صبر کروں گا حالانکہ برقرار رسول کو دیکھتے ہوئے تھوڑی تکلیف بھی بڑی کہلاتی جی۔ اگر اخلاق کی بات ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق میں بھی انتہا کر دی امت کو اخلاق والی زندگی گزارنے کے لیے فرمایا خود اخلاق کا عالم یہ ہے کہ مسجد نبی میں ایک شخص نے پیشاب کیا کچی مسجد تھی چھپر کی مسجد کی نیچے ریت تھا ہماری طرح کوئی شاندار مسجدیں تھوڑی تھی یہاں کوئی آدمی پیشاب کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ انتہائی کچے درجے کی مسجد تھی وہ شخص ایک کنارے پر اپنی پریشانی میں پیشاب کرنے لگا صاحب ہے نے روکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کروا لیا مت روکو اس کو پیشاب کرنے دو ایسا کیوں کہا سرکار نے اس نے حکمت کی حکمت یہ تھی کہ اگر بیچ میں سے پیشاب روکے گا تو اس کا مسانہ کمزور پڑ جائے گا اس کو تکلیف ہو جائے گی تکلیف سرکار برداشت نہیں کرتے کسی کی اور دوسری بات یہ ہے کہ پیشاب کے بیچ میں سے اٹھ کے جائے گا تو پوری مسجد میں پیشاب کے قطرے پھیل جائیں گے سرکار نے فرمایا جب یہ پانی ہو جائے تو اس کو میرے پاس لاؤ پیشاب پر پانی ڈال دیا گیا اور اس کو بلایا گیا اور بلا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کا گھر ہے پاکیزگی کی جگہ ہے تہارت کی جگہ ہے یہاں داخل ہونا ہے تہارت کے ساتھ نجاست کیسے پھیلا سکتے ہیں وہ شخص خوش ہو گیا کہ میری اتنی بڑی غلطی پر ڈانٹنے کے بجائے محبت کے ساتھ مجھے سمجھایا جا رہا ہے سخاوت کی دنیا میں آپ دیکھیں عمل کی دنیا میں دیکھیں عدل اور انصاف کی دنیا میں دیکھیں تو سرکار کا سامی نظر نہیں آتا جن باتوں کا سرکار نے حکم کیا ہے ان تمام چیزوں کو سرکار نے انتہائی طور پر کر کے دکھلایا یہاں تک کہ اس کی زندگی ایک بیوی کے ساتھ نبھانا لوگوں کا مشکل ہے اور سرکار نے ازواج متحرات نو ہیں اور نو کے ساتھ گزار کر بتایا کہ اس طرح سے زندگی جیتے ہیں تو ایک کے ساتھ نبھا کر بتاؤ میں نے نو کے ساتھ نبھا کر بتایا اور ہر زوجہ سے پوچھا کہ سرکار کا سلوک کیسا ہے تو فرماتے ہیں کہ سرکار جیسا کوئی انسان نہیں دیتا اور میں کہا کرتا ہوں کہ گھر میں جو کامیاب ہے اصل میں وہ بڑا کامیاب ہے باہر تو سب ہیرو ہوتے ہیں لیکن گھر میں زیرو ہوتے ہیں سرکار کا احساس ہوا تو میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو خیلو کو لیا کو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو یعنی تم گھر میں جاؤ تو گھر والے خوش ہو جائیں کہ چلو باہر آ گئی گھر کے اندر ایک رونق آ گئی گھر کے اندر خوشیوں کی لہر دوڑ جائے یہ ہونا چاہیے اس دیوالی زندگی اور سنساری زندگی کا مطلب یہ ہے اور سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اتنا بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا جتنا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں ارشاد فرمایا نفے حکم انافائی لے آؤں اور میں تم تمام میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں اور اس کا جواب تو گھر والوں سے لیا جائے ماں عائشہ سے پوچھا جائے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے حضرت افسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے حضرت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا بیان آیا کہ سرکار اس دیوالی زندگی میں کتنے کامیاب ہیں تو میں آج کر رہا تھا کہ اگر سرکار نے امت کو عمل کے لیے کہا تھا اور دعوت یہ بھی تھی کہ بھائی عمل کریں تو خود آپ کی زندگی میں سو فیصد عمل پایا جاتا ہے پھر آپ نے ان صحابہ کرام کو تیار کیا ان کی زندگیاں بھی مثالی رہی اس قدر مثالی زندگیاں رہی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے نقوش قدم پر زندگی گزارنے کو کامیابی کا قرار دیا چنانچہ ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم میرے صاحب کرام ستاروں کی طرح ہیں اور ستاروں کے جو فائدے ذکر فرمائے ہیں وہ حدیث میں تین بیان کیے ہیں ان میں سے ایک فائدہ پرانے کریم میں بیان فرمایا ہے وہ بندن میں ہوں یا قانون ستاروں کے ذریعے سے منزلوں کو تلاش کیا جا سکتا ہے جب کوئی اور انسان کے پاس منزل تلاش کرنے کا آلہ نہ ہو تو رات کی اندھیریوں میں گم کردہ رات قافلے ستاروں کے ذریعے سے اپنی معین کرتے ہیں صحابہ کرام ستارے ہیں اور میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ آج کل ستاروں کی دنیا ہے یہ فلم کے ستارے ہیں کوئی کھیل کے ستارے ہیں سب اندھیرے کے ستارے ہیں یہ لے کے جائیں گے تو اندھیروں میں لے کے جائیں گے ان ستاروں کے پیچھے جو چڑھے گا اس کا گمرا ہونا طے ہے اس کا اخلاقی گراوٹ طے ہے اس کی حیا کا ختم ہو جانا طے ہے اس کا ننگا پن طے ہے اس کا ناچنے والا بننا طے ہے کھیل کی دنیا بھی بے حیائی کی دنیا ہے اور فلم کی دنیا بھی بے حیائی کی دنیا ہے بد اخلاقی کی دنیا ہے فلمیں دیکھ کر آج تک کوئی انسان نہیں بنا ٹیلی ویژن دیکھ کر کوئی باخلاق نہیں بنا اس لیے کہ اخلاق زندگیوں میں لانے کے لیے مکمل انسان کی زندگی چاہیے اور اس کا نمونہ چاہیے اور اس کے پاس بیٹھنا چاہیے تب جا کر کے انسان کے اندر کمال آتا ہے وی کی خدمت میں بیٹھنے سے آدمی انسان نہیں بنتا انسانوں کی خدمت میں بیٹھنے سے آدمی انسان بنتا ہے پرانے کہی طالب اللہ تمام کو کہا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو کہا ہے وہ خاص لوگوں کے لیے ہے بزرگوں کے لیے ہے علماء کے لیے ہے قرآن کریم نے کہیں اس کو مخصوص نہیں کیا ہے قرآن کریم ہر آدمی کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے قرآن ہر ایک کے لیے رہنما ہے انسانوں کے لیے رہنما ہے مسلمانوں کے لیے رہنما ہے روشنیوں کا چراغ ہے اور ہدایتوں کی روشن راہ ہے کامیابی کا راستہ ہے سراغ مستقیم بتانے والا ہے اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے اللہ فرماتے ہیں کا روشن چراغ ہے انسان کی منزلوں کو تلاش کر کے رہنے والا اور کامیابی تک پہنچانے والا رہنما ہے اتنی بہترین کتاب ہے ہمارے پاس لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایسا بالا احتام رکھا ہے کہ اس پر عمل نہیں کرتے نہ اس کی تلاوت کرتے ہیں نہ اس کو حفظ جان بناتے ہیں ہمارے سب مسائل حل ہو گئے ہوتے اگر ہم نے قرآن کریم کو اپنا رہنما بنایا ہوگا اور قرآن کریم کے مطابق ہماری زندگیاں ہوتی جیسی کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں قرآن کریم کو سامنے رکھ کر اور سرکار کو سامنے رکھ کر گزاری یہ ہماری حفاظت کا سامان ہوتا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ذکر قرآن کریم کو ہم نے اتارا ہے اللہ نے اتارا ہے اور حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے اور یہ فرمایا کہ اس کی حفاظت میں کر رہا ہوں تو جو قرآن کریم کے احکام کو اپنی زندگیوں میں محفوظ کرے گا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گے ورنہ میں اور آپ دین کی حفاظت کے لیے نہیں ہیں ہمارا کام نہیں ہے دین کی حفاظت کرنا دین اپنی زندگیوں میں محفوظ کرو اگر حفاظت چاہتے ہو اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ چھیڑے تو پھر راستہ یہ ہے کہ قرآن والا راستہ اختیار کرو رسول اللہ کی بتائی کی راہی بنے ان کو اپنی زندگی میں پھر جان بناؤ اسی پر اپنی زندگیاں گزارو اس سے بڑھ کر اور کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور وہ دو راستے مل کر یہ ایک راستہ ہے کامیابی کا اللہ فرماتے ہیں آدھی آیت میں ہماری کامیابی بیان کی ہے پوری آیت بھی نہیں ہے پوری آیت کا تو مضمون لمبا ہے لیکن آدھی آیت میں ہمارے لیے کامیابی کا راستہ تجویز فرمایا ارشاد فرمایا اللہ کی مان کر زندگی گزارے یعنی پرانے کریم کو اپنا دستور زندگی بنا دیں اپنا مشہور زندگی بنا لے اس کے مطابق اپنی زندگی کو کر لے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کرے قرآن چاہے راستے پر آ جائیں چاہے راستے پر آ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اور جو طریقہ بتایا ہے اس کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں اور پھر دیکھ کے کامیابی ہوتی ہے کیا دلیل ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے لوگ کہتے ہیں اتنے سالوں سے ہم چل رہے ہیں کون کہتا ہے کہ دین پر چل رہے ہیں کون کہتا ہے سرکار کی سنتوں پر چل رہے ہیں کون کہتا ہے سو فیصد دین پر ہم چل رہے ہیں سو فیصد دین پر صاحب چل رہے تھے سو فیصد دین پر تعلیم چل رہے تھے جن کی خیریت کی سرکار نے گارنٹی دی سرکار نے فرمایا انہوں نے فرمی ثم الذين یلون زمانوں میں بہترین زمانہ بدترین زمانہ تھا اس پر غور کیجیے کس قدر بدترین زمانہ تھا فرماتے ہیں بدترین زمانے کا عالم یہ تھا کہ انسان انسان کو کاٹ رہا تھا لوگ زندہ بچوں کے گلے دبا رہے تھے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے جوا ان کا مزاج بن گیا تھا شراب ان کی پماش میں داخل ہو گیا تھا وہ عورتوں کے ساتھ چندوں جیسا سلوک کرتے تھے ان کی انسانیت اپنی حیوانیت کی انتہا کو پہنچ چکی تھی تب تو غارت گری کا بازار گرم تھا کوئی سینٹرلائز حکومت نہیں تھی ٹولہ شاہی اور قبیلوں کے اندر زندگیاں گزارتے تھے اور قبائل کے سردار چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے سو سو سال تک ان کی جنگوں کا سلسلہ جاری رہا بڑے بڑے جوان اس کے اندر کام آ گئے اچھے اچھے کام کے لوگ کھپ گئے اور ختم ہو گئے ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آپ نے انسانیت کو کھو بیٹھی اس قوم کو انسانیت کی راہ بتائی اس بنا پر شاہوں کے دربار میں جب بلایا گیا صحابہ کرام سے پوچھا گیا تم کیوں آئے ہو یہاں تو کیا جواب دیا انہوں انہوں نے نے کہا ہم لوگ لوگ کھانے والے تھے ہم شراب کیا کرتے تھے ہم کے پوجک تھے ہم کے سامنے کنٹرول کیا کرتے تھے ہم نے ہزاروں معبود بنا کے رکھے تھے ہر اچھے پتھر کو ہم نے اپنا خدا تجویز کر دیا تھا ہم جانوروں کو بری طرح سے قتل کرتے تھے ہمارا عادت یہ تھا کہ ہم انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک نہیں کرتے تھے ہم حیوانیت کی انتہا پر پہنچ چکے تھے کہ اللہ نے کرم فرمایا ہم نے ایک نبی رحمت آیا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بحثت سے ایک انقلاب برپا ہوا ایک انقلاب آیا ایک انسانیت کو بدلنے والا دستور آیا ایک انسانیت جو حیوانیت تک پہنچی تھی اس کو لوٹا کر پھر اپنے مقام تک لانے والی ایک شخصیت آئی اللہ نے ان کے ہاتھ میں چمکتا ہوا ہدایت نامہ دیا وہ قرآن کریم لے کر آئے وہ بہترین کتاب لے کر آئے وہ بہترین چراغ لے کر آئے وہ بہترین نور لے کر آئے وہ بہترین روشنیاں لے کر آئے وہ بہترین ہدایت نامہ لے کر آئے اور انہوں نے آ کر ہم کو سمجھایا ہم کو سدایا ہم کو راستہ دکھایا ہم کو سکھایا ہمیں انسان بنایا ہماری حیوانیت کو ختم کیا ہمیں اچھا انسان بنایا بہترین انسان بنایا ہمیں تب پتا چلا کہ انسان کیا ہوتا ہے انسان کسے کہتے ہیں مسلمان کیا ہوتا ہے ہم تمام دروازوں سے چھوڑ کر ایک دروازے کے پرستار بن گئے تمام نے بادلہ کو ہم نے چھوڑ دیا اب ہم دنیا میں نکلے ہیں کہ پوری دنیا میں اس باطل مذہب کو چھوڑ کر ایک دین کی دعوت دیں گے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں گے ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنائیں اور جب ہم یہ کریں گے تو امید رکھتے ہیں کہ دنیا کی چوٹ ٹھیک ہو جائے گی وہ اپنی منزل کو پا جائے گی ہم تمہیں کامیابی کا راستہ بتانے آئے ہیں مال و دولت ہمیں درکار نہیں ہے اقتدار ہمیں نہیں چاہیے حکومت ہم کو نہیں چاہیے ہم کو چاہیے اچھے انسان ہم کو چاہیے باخرام مسلمان اور اس کی دعوت لے کر ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں ہمیں لڑنا پڑے گا اگر تم لوگوں نے نہیں مانا تو ایک اللہ پر تم کو لانا پڑے گا ورنہ اگر تم ہمارے ملک میں رہنا چاہو گے یہ ملک جو تمہیں اپنا نظر آتا ہے یہ چند دنوں کے بعد ہمارا ہوگا گورنر جو تھا اور حاکم جو تھا کہ بہتر لوگ اتنی اونچی بات کیسے کر سکتے ہیں لیکن میدان کاغذات نے طے کر دیا اور چند دن کی فیصلہ کو جنگ نے یہ بات طے کر دی کہ یہ بے سچی بات کہہ رہے تھے ان کے پاس اخلاق کی طاقت بہت عالیشان ہے ان کے پاس ایمان کی قوت اس قدر زبردست ہے کہ جو اس کو نہیں مانتا اس کو مشرق سمجھتے ہیں ان کو اللہ کی ذات پر زبردست بھروسہ ہے ان کو اللہ کی ذات پر زبردست اعتماد ہے ان کو اللہ کی ذات پر زبردست یقین ہے اور وہ یقین کی دنیا کو لے کر چلے ہیں ان کے الفاظ میں یقین بھرا ہوا ہے ان کے اعتماد میں یقین بھرا ہوا ہے ان کی باتوں میں یقین بھرا ہوا ہے ان کا ایک ایک جملہ سامنے والے کی دل کی دنیا کو ہلانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے میں کہہ رہا تھا ایسے زمانے میں جب لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنے سے کامیابی ملے گی اس کی کوئی دلیل دیجیے تو میں کہتا ہوں کہ دلیل آپ کے سامنے ایک لاکھ اور چوبیس ہزار کرام ہے شکل میں موجود ہے ایک ایک صحابی کی زندگی اٹھائیے کہاں تھا وہ پوچھیے اب کہاں ہے وہ پوچھیے کہاں جا رہا تھا وہ پوچھیے پھر اس کو راہ ملی تو وہ کہاں پہنچا وہ پوچھئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں مجھے منزل ملی میں سرکار کے دربار میں پہنچا رات کے اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا ہوا رائے ہدایت کی تلاش میں تاجدار مدینہ فخر رسول والا کل تانا سبل شکی المزنبی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا ہوں سرکار کے دربار میں پہنچا ہوں آقا کے دروازے پر پہنچا ہوں در دولت پر پہنچا ہوں اور میں نے جا کر کہا ہدایت کی تلاش میں آیا ہوں انسانیت کی جیت دیجیے مجھے مجھے کمال درجے کا انسان بنائیے میں حیوانیت کے ٹولے سے نکل کر آیا ہوں اور افراد کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتا ہوں میں گمراہ ہوں مجھے راہ ہدایت بدلائیے سرکار نے ہاتھ پڑھایا کلمہ پڑھایا اور پھر فرمایا پیچھے دن تیرا بھاگا ہوا غلام بھی آ گیا ہے لوٹ کر دیکھا مڑ کر دیکھا تو غلام جو رات کو ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا تھا ہدایت والی زندگی پر آئے تو بھاگا ہوا غلام خود گھر پر آ گیا سرکار نے فرمایا لو تمہارا غلام بھی آ گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے کہ وہ غلام جو رات کو ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا تھا آپ کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دے دیا ہدایت کی راہیں مل گئی اللہ نے مجھے بتوں کی غلامی سے آزادی دے دی میں اس کو اپنی غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہوں میں آج کا رہا تھا کہ وہ لوگوں کے راستے کامیابی کے راستے رہے ہیں اس لیے حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں مستند راستے وہی مانے گئے جس سے وہ کر تیرے مستانے گئے لوٹائے کتنے بھی پر جانے گئے تاج منزل صرف دیوانے گئے وہ سرکار کے دیوانے تھے وہ ہم کے متوالے تھے صحابہ کرام ایک صحابی نہیں ہے سرکار فرماتے میرے صحابہ سے جس کا دامن پکڑو گے وہ کامیابی کی منزل کو پہنچ چکا ہے کامیاب لوگوں کی منزلوں کو تلاش کرنے والے اور کامیاب لوگوں کے پیچھے چلنے والے بھی کامیاب ہوتے ہیں کامیاب ہو جاؤ گے اور کامیابیاں مل چکی ہیں ان کو اور کامیابیاں چھوٹی نہیں ملی ان کو انہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی انہوں نے افریقہ کے اس کنارے تک حکومت کی وہ ادھر رشیا تک پہنچ گئے وہ ادھر چین تک پہنچ گئے اللہ نے ایمان کی بنیاد پر انہیں کامیابی دی انہیں اقتدار دیا انہیں حکومتیں دی انہیں مال و دولت دیا انہیں طاقتیں دی انہیں قوتیں ادا کروائی اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی راہ پر چلنے والوں کو ان کی راہ سے گزرنے والوں کو ان کا دامن تھام لینے والوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر سکتے ہیں کامیابی کا یقین رکھیے اور اس بات پر یقین رکھیے کہ دو نعمتیں جن کے پاس ہوگی اللہ نے ان کو کامیاب ہونے کا یقین دلایا ہے ایک کتاب اللہ پر یقین رکھیے اور کتاب اللہ کو پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے اور اس کو زندگی کا رسب العین قرار دیجیے اور دوسرا سرکار کی زندگی کو اپنا نظر بنا دیجیے اپنا خدم بنا دیجیے اور ابتدا سنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیجیے مجھے وقت جتنا ملا اس پر آج کی بات ختم کرنا چاہتا ہوں میں عرض کر رہا تھا کہ دین پورا زندگی میں آئے مکمل زندگی میں آئے کمپلیٹ زندگی میں آئے زندگی کے ہر شعبے میں آئے ہر بورڈ پر آئے